قیس بن سعد عطا سے حدیث بیان کرتے ہیں انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے تو وہ رات میں نے آپ کے ساتھ گزاری آپ رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے لگے اور میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے اپنی پشت کے پیچھے سے پکڑا اور اپنی دائیں جانب کر لیا اس حدیث میں مزید یہ تفصیل سامنے آئی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد نے بھیجا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ایک